سورہ آل عمران آیت نوے اکانوے ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك

أولئك لهم لهم عذاب أليم وما من ناصرين وہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا مگر اسے قبول نہ کیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور اسی کفر پر مرے ایسے لوگ اگر موت کے غرغرے کے وقت توبہ کریں یا مرنے کے بعد توبہ کریں یا ویسے ہی زبان سے رسمی الفاظ کہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ایسے لوگ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دیں تو قبول نہیں ہوگا دنیا میں بھی کوئی کافر اگر زمین بھر سونا خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ذرہ برابر وقعت نہیں نہ ہی آخرت میں یہ عمل کسی کام آئے گا عمل کی روح ایمان ہے جو عمل روح ایمان سے خالی ہو وہ مردہ عمل ہے جو آخرت کی ابدی زندگی میں کام نہیں دے سکتا توبہ اور مغفرت سے محروم طبقہ